اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming اس لیکچر میں جیسے کہ ہم پچھلے لیکچر سے کرتے چلے آ رہے ہیں بڑے کانسٹنٹ کنٹینویشن کے ساتھ ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں پچھلی دفعہ جس جگہ پہ میں نے لیکچر کلوز کیا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو پڑھ لیجئے گا ذرا وہ تھا T S R terminate and stay resident یہ آپ نے فنکشن 31 جو ڈاس کا انٹرپ 21 کا فنکشن 31 جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا اور اس کی ڈیٹیل آپ نے دیکھی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی جو بات درکار ہے وہ یہ کہ ہم پہلے ذرا ڈاس کا جو پروسیس ہے ٹھیک ہے یا operating system basic operating system کا جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں ایم ایس ڈاس جو ہے یعنی ڈاس ویسے جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے باقاعدہ وہ اس طرح کہ جیسے یعنی میموری کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اسے دیکھیں تو میموری کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فزیکل میموری ہے ہماری اس میں سب سے پہلے یعنی ایڈریس زیرو کے اوپر ہمارا انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ہوتا ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل جو ہے وہ ایک فزیکل پارٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم کی مختلف چیزیں آتی ہیں اس میں کچھ ڈیٹا ایریاز ہیں ٹھیک ہے ایک جسے ہم بایوس ڈیٹا ایریا کہتے ہیں ایک جسے ہم ڈاس ڈیٹا ایریا کہتے ہیں یہ ریم کا وہ حصہ ہے جو بایوس کے استعمال کے لیے اور ڈاس کے استعمال کے لیے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو یعنی ایکسٹینشن لوڈ کرتا ہے ڈاس اپنی اور بایوس اپنی ایکسٹینشن جو آئی او ڈاٹ سس اور ایم ایس ڈاس ڈاٹ سس یہ جو آپ پروگرامس عموماً اگر آپ دیکھیں اپنی ہارڈ ڈسک کو ہڈن فائلس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دو پروگرامز آپ کو نظر آئیں گے آئی او ڈاٹ سس اور ایم ایس ڈاس ڈاٹ سس ٹھیک ہے نا یہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کی ایکسٹینشنس اور بایوس کی ایکسٹینشنس ٹھیک ہے یہ لوڈ ہوتی ہیں میموری میں اس کے ساتھ ڈرائیورز لوڈ ہوتے ہیں میموری میں ٹھیک ہے نا اور آخر میں ایم ایس ڈاس کا جو کمانڈ انٹرپریٹر ہے کمانڈ ڈاٹ کام جو آپ کو بڑا مشہور آپ جانتے ہی ہوں گے اس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ لوڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو میموری بچ جاتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری جو اویلیبل میموری ہے اس کو ڈاس جو ہے مارک کر دیتا ہے کہ یہ اس کا فری ایریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا ایک خاص نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزینٹ پروگرام ایریا ٹھیک ہے نا ٹرانزینٹ پروگرام ایریا ٹرانزینٹ ہم اسے کیوں کہتے ہیں ٹرانزینٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پروگرامز لوڈ ہوتے ہیں ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں پھر جب وہ ختم ہوتے ہیں تو یہ فری ہو جاتا ہے یہ ایریا میموری کا فارغ ہو جاتا ہے پھر دوسرا پروگرام اسی میموری میں لوڈ ہوتا ہے وہ چلتا ہے پھر وہ جب ختم ہوتا ہے یہ میموری پھر فارغ ہو جاتی ہے اصل میں یہ میکینزم جو چلتا ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ ڈاس ایک پوائنٹر اپنے پاس مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں فری میم کا پوائنٹر ٹھیک ہے کہ فری میموری جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور بالکل یہ آخر میں ان تمام چیزیں جو اس کی ہیں یہ تمام چیزیں لوڈ ہونے کے بعد آخر میں وہ پوائنٹر ایک لگا دیتا ہے کہ میرا فری میموری ایریا جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آن ورڈز جہاں تک ریم ہے آپ کے پاس سکس فورٹی کے جو اسٹینڈرڈ آپ کی ریم ہوتی ہے ریئل موڈ میں ٹھیک ہے نا وہ پوری کی پوری ریم جو ہے اس کے بعد موجود ہوتی ہے اس سے پہلے یہ ایریا جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ استعمال ہو چکا اس میں ڈیوائس ڈرائیورز آ گئے اس میں آئی ڈاٹ سس آ گئی اس میں ایم ایس ڈاس ڈاٹ سس آ گئی ڈیٹا ایریاز آ گئے تمام چیزیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم نے اپنے ساتھ لوڈ کی ہیں وہ سب کی سب آنے کے بعد جہاں سے فری میموری شروع ہوتی ہے وہاں سے آن ورڈز ٹھیک ہے نا وہ ایک پوائنٹر لگا دیتا ہے کہ یہاں سے آگے میموری فارغ ہے جب بھی ڈاس کوئی پروگرام لوڈ کرتا ہے تو فری میموری سے آنورڈ جتنی میموری اس کے پاس ہوتی ہے وہ پوری کی پوری وہ اس پروگرام کو دے دیتا ہے یہ اس کا اسٹینڈرڈ طریقہ ہے اور اگر ہمیں کوئی میموری وغیرہ اس میں سے فارغ کرانی ہو تو اس کے آگے دوسرے پروسیسز ہیں ٹھیک ہے فی الحال ہم اس میں نہ جائیں ٹھیک ہے نا اور کنٹرول وہ یعنی پروگرام کو لوڈ کرنے کے بعد کنٹرول وہ پروگرام کو ٹرانسفر کر دیتا ہے پروگرام ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور آخر میں جا کر کے وہ ایک مشہور زمانہ جو ہمارا دو لائن کی ایک جو اسٹیٹمنٹ ہم نے ڈالی تھی شروع میں ہم نے ڈالی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ بس آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے move X comma four C zero zero int twenty one H یہ فنکشن فور سی جو ہے ہمارے ایم ایس ڈاس کا یہ بنیادی طور پہ پروگرام کو ٹرمینیٹ کرتا ہے ختم کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اب اس سے آگے پروگرام نہیں چلنا اینڈ آف پروگرام ہے ہمارا اینڈ آف پروگرام پر پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جتنی میموری اس نے اسے الوکیٹ کی ہوتی ہے وہ پوری کی پوری میموری ریلیز کرتا ہے اور آپ کا فری میم کا پوائنٹر جو ہے وہ دوبارہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جس جگہ پر کہ پروگرام لوڈ ہونے سے پہلے تھا ٹھیک ہے نا یہ سمپل ایک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے بس جتنا پروگرام لوڈ کیا باقی پوری میموری یوں سمجھے کہ اسٹینڈرڈ میتھڈ اس کا یہ ہے کہ جب کام فائل وہ لوڈ کرتا ہے ساری میموری اسے دے دیتا ہے فری میم پوائنٹر آخر میں چلا جاتا ہے بالکل وہ پوری میموری پروگرام کی ڈسپوزل پر ہوتی ہے ٹھیک ہے جب پروگرام ٹرمینیٹ کرتا ہے یہ جو فری میم پوائنٹر ہے دوبارہ واپس اس جگہ پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میموری فارغ اب تصور ہوتی ہے یہ تو ہے یعنی ایک نارمل میتھڈ جو ہے پروگرام لوڈ کرنے کا اور پروگرام ٹرمینیٹ کرنے کا یہ ایک پرٹیکولر پروسیس ہے اس کے ساتھ جو دوسرا پروسیس جو دوسرا میتھڈ ڈاس نے دیا ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک پروگرام لوڈ کیا ڈاس نے کنٹرول اسے دیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ پروگرام لیگلی ٹرمینیٹ ہونا ہے ٹرمینیشن سے مراد کیا ہے ٹرمینیشن سے ایک چیز یہ مراد ہے کہ کنٹرول واپس ڈاس کو چلا جائے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ ٹرمینیشن کا یہ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو میموری ڈاس نے اس پروگرام کو ایلوکیٹ کی ہے وہ میموری ڈاس ریلیز کر دے یہ نارمل ٹرمینیشن کے اندر یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں یہ جو دوسری ٹرمینیشن میں نے استعمال کی ہے ان ٹوینٹی ون کا فنکشن تھرٹی ون اس کے اندر پہلی بات تو ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کنٹرول ڈاس کو واپس چلا جاتا ہے دوسری چیز نہیں ہوتی وہ میموری جو ہے وہ جو اس نے پروگرام کو ایلوکیٹ کی ہے وہ میموری پوری کی پوری میموری ڈی ایلوکیٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا بلکہ اس میں سے اصل میں اس کو میں انڈیکیٹ کرتا ہوں کہ آپ کنٹرول تو مجھ سے لے لیں ٹھیک ہے نا لیکن میرا پروگرام جو ہے اس کا جتنا پورشن میں اسے کہوں گا پورا نہیں ضروری نہیں ہے جتنا میں اسے کہوں کہوں اتنا وہ یا اس سے زیادہ جتنا میں اسے کہوں گا اتنا میموری ایریا جو ہے وہ میرے لیے ریزرو کر دے گا وہ اس میموری ایریا کو دوبارہ یعنی وہ فری میم میں اسے نہیں لے کر کے آئے گا یوں سمجھو کہ جیسے اگر پروگرام لوڈ ہوا ہے اور فری میم پوائنٹر جو ہے وہ نیچے کی طرف گیا ہے ٹھیک ہے یعنی نیچے کی طرف سے مراد یہ ہے کہ جتنی اویلیبل میموری ہے اس بالکل باٹم پر پہنچ گیا فری میم پوائنٹر تمام میموری پروگرام کو ایلوکیٹ ہو گئی ہے پہلے میتھڈ میں جب ڈی ایلوکیشن ہوگی تو فری میم پوائنٹر واپس اس جگہ پر آئے گا جہاں وہ پہلے تھا لیکن جب دوسرے میتھڈ سے ڈی ایلوکیشن ہوگی تو فری میم پوائنٹر واپس تو آئے گا مگر وہاں نہیں آئے گا جہاں وہ پہلے تھا بلکہ اتنے نمبر آف بائٹس جتنے میں اسے کہوں گا ٹھیک ہے نا اتنے نمبر آف بائٹس جو ہیں وہ نیچے ہی رک جائے گا یعنی اس میں جو اصل چیز ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ ٹرمینیشن اس کی ہو ٹھیک ہے نا مگر وہ میموری کا میرے پروگرام کا کچھ حصہ جو ہے وہ میموری میں چھوڑ دے ٹھیک ہے ایک بات وہ چھوڑے میموری میں اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا ایک ہم نے آپ کو وہ کر کے ایک چیز دکھائی تھی نا کہ جس کے اندر ایڈٹ میں ہم گئے تھے پروگرام کے اندر ہم گئے تھے تو وہ پروگرام جو ہے وہ چلا اور اس نے سسٹم کو کریش کر دیا کیونکہ جب اس نے میموری فری کی تھی میرا پروگرام لوڈ ہوا تھا اس نے اپنا ہک لگایا تھا انٹرپٹ پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ ہک ہٹائے بغیر پروگرام کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا ٹھیک اب وہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا فری میم کا پوائنٹر اوپر چلا گیا تھا اب جب میں نے دوسرا پروگرام اس کے اوپر لوڈ کیا تو وہ میموری ایریا رائٹ ہوا اوور رائٹ ہوا اور اس کی وجہ سے میرا پروگرام جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا جہاں میں نے کی پرس کی تھی وہاں پہ کریش ہو گیا تھا سسٹم اب یہاں پر جو کام میں کر رہا ہوں وہ یہ کہ پروگرام میں نے چلایا وہ پروگرام چلا اس نے اپنی کو جو انیشلائزیشن یا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے ڈاس کو جو ٹرمینیشن کا سگنل دیا اس میں یہ چیز موجود تھی کہ یہ پورا کا پورا جو ایریا ہے اس کو فری نہیں کرنا ٹھیک ہے بلکہ یہ اتنا حصہ اتنا سا حصہ جو ہے یہ چھوڑ دینا ہے میموری میں اب فری میم پوائنٹر جو ہے وہ جو پہلے یہاں تھا وہ اب یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے اور آگے جو پروگرام لوڈ ہوں گے نا وہ اس سے آگے لوڈ ہوں گے تو یہ جو میں نے حصہ جو کہا ہے یہ میموری میں محفوظ رہے گا یہ اب اوور رائٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینیٹ وہ تو ہوا ٹھیک ہے نا کیونکہ کنٹرول جو ہے وہ ڈاس کے پاس چلا گیا but stay resident terminate and stay resident وہ ریزیڈنٹ ہو گیا اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کی ایکسٹینشن بن گئی کمانڈ کام ہی کی ایک ایکسٹینشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہم کریٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یوزر پروگرامز ایسی چیزیں جو کہ ہم جیسے آپ نے کبھی استعمال کیا ضرور استعمال کیا ہوگا ڈاس کی ایک ٹی ایس آر ہے ٹھیک ہے نا جس میں آپ کو وہ بتاتا ہے کہ وہ جو آپ کرسر کی پریس کرتے ہیں تو پچھلی کمانڈز جو آپ نے کی ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہے وہ ٹی ایس آر ہے ٹھیک ہے نا وہ ٹرمینیٹ اینڈ اسٹے ریزیڈنٹ ٹھیک ہے اس طرح کا پروگرام ہے ہم اسے چلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹرمینیٹ کر کے کنٹرول مجھے واپس دے دیتا ہے میں اپنے کام جس طرح چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹی ایس آر کا بیسیکلی فنکشن ہے میں تھوڑا سا آپ کو اسی چیز کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے ایک پریزنٹیشن ٹائپ جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اس کے پروسیس کو جو کہ بہت سمپل پروسیس ہے تھوڑا سا یعنی موومنٹ کے ساتھ آپ کو بتا دے گا سمجھا دے گا کہ کس طریقے سے میموری جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے کس طریقے سے میموری جو ہے وہ یعنی ہم ریکویسٹ کر کے اتنی میموری کا بلاک جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ انیمیشن آپ دیکھیں یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک نارمل ڈاس کا جو سسٹم ہے اس کا یہ میموری میپ ہے ٹھیک ہے میموری میپ سے مراد یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے مختلف چیزوں کو کس آرڈر کے اندر میموری میں رکھتا ہے جیسے اوپر یہ سب سے اوپر آپ دیکھو تو یہ ویکٹر ٹیبل ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد باقی تمام چیزیں ہیں جو آپریٹنگ سسٹم کی نارمل اور آخر میں آپ کے کمانڈ کام ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ پورا کا پورا جو ایریا ہے یہ اصل میں آپریٹنگ سسٹم کی ملکیت ہے اوپر سے لے کر کے اور کمانڈ کام کے آخر تک یہ آپریٹنگ سسٹم کی ملکیت ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے جو آپ کو ایک بڑا چنک نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ چنک ہے بنیادی طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹی پی اے ٹھیک ہے ٹرانزینٹ پروگرام ایریا اس پروگرام ایریا کے اندر جو بھی ہم کمانڈ دیتے ہیں جو بھی ہم ایگزیکٹل رن کرتے ہیں جیسے اگر ایڈٹ رن کریں کوئی بھی پروگرام ہم رن کریں ٹھیک ہے تو وہ اس پروگرام ایریا کے اندر لوڈ ہوتا ہے اپنا فنکشن کرتا ہے اس وقت تک چلتا ہے جب تک کہ ہم چاہتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اسے ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو یہ پورا کا پورا پورشن جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے بالکل یہ ایسے ہے جیسے کہ ابھی آپ اس کو ہوتے ہوئے دیکھو گے کہ یہ ایک پروگرام ہم نے لوڈ کیا ٹھیک ہے جیسے ہی ہم نے لوڈ کیا تو کمانڈ کام نے اپنے پروسیس کرنے کے بعد اس پروگرام کو میموری میں کاپی کیا اور میموری میں کاپی کرنے کے بعد فری میم کا جو پوائنٹر ہے ٹھیک ہے اس کو بالکل اینڈ آف میموری جہاں تک کہ میموری اویلیبل ہے وہاں تک لے گیا اب کوئی میموری فارغ نہیں ہے سارے ساری میموری جو ہے وہ ہم نے اس پروگرام کو ایلوکیٹ کر دی جس وقت کے یہ پروگرام یعنی جب تک یہ پروگرام میموری میں رہے گا میموری کی یہ کنڈیشن ہوگی اس کے بعد جب پروگرام جو ہے وہ ٹرمینیشن کرتا ہے اپنی تو آٹومیٹیکلی یعنی وہ ٹرمینیشن ریکویسٹ بھیجتا ہے کمانڈ کام کو یا ڈاس کے جو بھی فنکشن ہے اس کو ٹرمینیشن ریکویسٹ بھیجتا ہے اور جب وہ ٹرمینیشن ریکویسٹ ڈاس تک پہنچتی ہے تو ڈاس ویسے کچھ نہیں کرتا یعنی ایک تو بیک گراؤنڈ کے اندر کے فائلیں وائلیں وہ سب بند کرے گا اور سمپل جو کام کرے گا وہ یہ کہ فری میم کا پوائنٹر جو ہے وہ اینڈ سے اٹھا کر کے دوبارہ اس جگہ پر لے جائے گا جہاں وہ پہلے تھا ٹھیک ہے یہ وہ پروسیس ہے کہ جو نارمل ٹرمینیشن کی کنڈیشن کے اندر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو کنٹرول ہے وہ کمانڈ کام کے پاس واپس چلا جائے گا اور پھر کمانڈ کام جو ہے وہ آپ کو پرومپٹ دے دے گی اور آپ دوسرے کمانڈ کے لیے دوسری اس کے لیے تیار ہو جائے گا جو دوسری صورت ہے جی یہ یہ وہ ٹرمینیشن ہے جو کہ normal four C function four C کے ساتھ جو ٹرمینیشن ہوتی ہے جو فنکشن تھرٹی ون کے ساتھ یعنی ٹی ایس آر والی جو ٹرمینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو لوڈ کریں گے بالکل اسی طرح پروسیس اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے جس طرح کے نارمل پروگرام کے کیس میں ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم ٹرمینیشن کی کمانڈ دیں گے آپریٹنگ سسٹم کو دوبارہ تو اس وقت ٹرمینیشن کی کمانڈ میں نہ صرف یہ کہ ٹرمینیشن کا کوڈ ہوگا بلکہ ایک رجسٹر کے اندر یہ ویلیو بھی موجود ہوگی کہ اپنے پروگرام کا کتنا حصہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ریزیڈنٹ رہے ٹھیک ہے یہ جو ویلیو ہے یہ جتنا کے حصہ میں ریزیڈنٹ چاہتا ہوں یہ ویلیو ڈی ایکس رجسٹر میں ہم اسے پاس کرتے ہیں اور جب اس صورت میں ٹرمینیشن ہوتی ہے تو وہ اتنی اتنے نمبر آف پیراگرافس ٹھیک ہے پیراگرافس یہ خاص یونٹ ہے شاید میں نے شروع کے کسی اس میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ پیراگراف جو ہے وہ بنیادی طور پہ سولہ بائٹ کا چنک جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں تو اس میں جو میموری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی میموری جو ہے وہ آپ میرے لیے ریزرو کر دیں یہاں پر وہ نمبر آف پیراگرافس میں ہم دیتے ہیں میں اس کو ذرا تھوڑا اور بھی الیبوریٹ کروں گا یہ جو پیرامیٹر ہم نے آپ ہم نے ڈاس کو دیا ہے جب یہ فری میم کے پوائنٹر کو ریلیز کر کے واپس اوپر کی طرف اٹھائے گا تو یہ واپس پرانی جگہ پہ نہیں لے کر کے جائے گا بلکہ اتنے نمبر آف پیراگرافس جو ہیں وہ نیچے اسے چھوڑ دے گا جتنے میں نے ڈی ایکس میں دیے ہیں ٹھیک ہے اب اس صورت کے اندر میرے پروگرام کا ایک حصہ جو ہے یا جتنا میں چاہوں ٹھیک ہے اتنا حصہ میموری کے اندر رہ جائے گا باقی بچ جائے گا ٹھیک ہے نا اور وہ جو ہے وہ اب چونکہ اب یہاں پہ فری میم پوائنٹر آ گیا ہے اس لیے اگر دوسرا پروگرام میں کوئی بھی لوڈ کروں وہ یہاں سے آنورڈز لوڈ ہوگا اور یہاں سے آن اپنا کام کرے گا میرا پروگرام جو ہے اس کا جو ریزیڈنٹ پورشن ہے وہ اب میموری میں رہ گیا تو اگر اس کو ویسے ویژلائز کرو تو یہ ایسے لگے گا جیسے کہ میرا پروگرام جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کی ایک ایکسٹینشن بن گئی ہے ٹھیک ہے بالکل جس طرح اب آپریٹنگ سسٹم میموری میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پروگرام سے افیکٹ نہیں ہوتا اب میرے پروگرام کا یہ پورشن بھی جو ہے یہ اب بیٹھ گیا ہے میموری میں اور یہ اب دوسرے لوڈیڈ پروگرامس سے افیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بنیادی طور پہ پروسیس ہے ٹرمینیٹ اینڈ اسٹے ریزیڈنٹ کا اس صورت میں جو پرومپٹ ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا جو پرومٹ ہے وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا ٹھیک ہے وہ اب آپ آگے جو پروگرام چاہیں آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں بس صرف یہ ہوگا کہ میموری کا وہ حصہ جو ہے وہ ریزیڈنٹ رہ جائے گا یہ جو ہے اب آپ لوگوں نے دیکھا تھوڑا سا پروگرام ریزیڈنٹ ہونے کا اب تھوڑی سی میں آپ کو چیز بتاتا ہوں یہ جو پیراگراف کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا چیز ہے یہ یونٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سولہ بائٹ کے چنک میں یعنی آپ ایک بائٹ دو بائٹ اس طریقے سے آپ ریزیڈنٹ نہیں کر سکتے آپ کو سولہ بائٹ کے ملٹیپلز میں اسے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کتنا حصہ جو ہے وہ ریزیڈنٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ سولہ بائٹ بائٹ ریزیڈنٹ ریزیڈنٹ کر کر سکتے سکتے ہیں ہیں آپ بتیس ٹھیک ہے نا اڑتالیس بائٹ ریزیڈنٹ کر سکتے ہیں چونسٹھ اس طریقے سے یعنی سولہ کے ملٹیپلز میں آپ نمبر آف بائٹس جو ہیں ان کو ریزیڈنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کم نہیں آپ بنا سکتے ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ بھی اس طرح نہیں بنا سکتے آپ سترہ بائٹ نہیں کر سکتے یا آپ سولہ کریں گے یا بتیس کریں گے تو جو یونٹ جاتا ہے اسے وہ نمبر آف پیراگرافس میں ہی جاتا ہے اب اس کو ایک چھوٹا سا آپ کو میتھڈ جو ہے وہ میں یعنی اس کی وجہ پہلی بات تو یہ کہ یعنی اس کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ جو آپ دیکھتے ہو نا وہ جو آپ کا یعنی اینڈ آف یہ اسٹارٹ آف فری میم جو ہوتا ہے وہ وہ سیگمنٹ کی فارم میں رکھتا ہے اور سیگمنٹس آپ کو پتا ہے کہ وہ سولہ بائک کی باؤنڈریز پر آتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ نمبر آف پیراگرافس ہی ریزیڈنٹ کرتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ جنرلی اگر پروگرامز کو دیکھو تو اس میں آپ کو دو طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ایک وہ چیزیں جس کو ہم انیشلائزیشن کوڈ کہتے ہیں کچھ ایسا کوڈ ہوتا ہے نا جو کہ ویریبل کی ویلیوز ہم نے انیشل جو ڈالنی ہے ٹھیک ہے وہ انیشلائزیشن ہو گئی اس کے علاوہ کچھ اور سیٹنگز جو ہیں وہ تمام سیٹنگز ہو گئی یہ جیسے ٹی ایس آر بنا رہے ہو تو ٹی ایس آر ہک کرنے کا جو کوڈ ہے ٹھیک ہے وہ پورا کا پورا یہ کوڈ جتنا بھی ہے انیشلائزیشن والا کوڈ ٹھیک ہے یہ تو ایک ہی دفعہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس کے بعد تو یہ دوبارہ کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہونا تو یہ اس لیے یہ جو میکینزم دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے انیشلائزیشن والا پورشن جو ہے نا اس کو آپ ایک دفعہ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اسے آپ چھوڑ دیں اسے نکال دیں میموری میں سے ٹھیک ہے نا اور صرف آپ اتنا ہی پورشن میموری کے اندر رکھیں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے وہ پورشن کہ جس نے چلنا ہے انیشلائزیشن والا جو ہے اس نے تو ایک دفعہ ہو کے ختم ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو میموری میں ریزیڈنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں تو اس میں ٹرک یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کوڈ لکھنا ہے نا وہ اپنا کوڈ آپ شروع میں لکھیے سارا کا سارا ٹھیک ہے اور انیشلائزیشن کوڈ جو ہے اور انیشلائزیشن ڈیٹا وہ تمام چیزیں جو آپ نے صرف ایک دفعہ استعمال کرنی وہ اینڈ پہ رکھے ٹھیک ہے نا اچھا جب آپ اس کو ریزیڈنٹ بنانے لگے تو آپ صرف اتنا پورشن ریزیڈنٹ بنائیں ٹھیک ہے نا نیچے والے انیشلائزیشن کوڈ چھوڑ دیں اپنے اسٹارٹ آف دی پروگرام سے کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنے پیراگراف جو ہیں وہ یہاں تک بنتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی اس جگہ تک کے جہاں سے آگے آپ کا انیشلائزیشن کوڈ ہے جس کی آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی تو وہاں تک کتنے پیراگراف بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویلو جو ہے یہ آپ پاس آن کر دیں تو پروگرام یہ کرے گا کہ صرف اتنا اوپر والا پورشن جو ہے اس کو ریزیڈنٹ بنا دے گا اور نیچے والا پورشن جو کہ اب یوز نہیں ہونا اس کو وہ صاف کر دے گا وہ میموری واپس ڈاس کو چلی جائے گی کیونکہ زیادہ میموری آپ لیں گے زیادہ وہ لے لیں گے وہ فضول میموری ڈیڈ میموری پڑی رہے گی آپ کے پاس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کنٹرول دوبارہ وہاں پر جانا ہی نہیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرا جو میتھڈ ہے وہ پیراگراف کیلکولیٹ کرنے کا ہے وہ سمپل ہے بہت سمپل ہے وہ یہ کہ اگر آپ لیبل لگا دیں اس جگہ پر لیبل لگائیں جس جتنا پورشن کے آپ کو ریزیڈنٹ کرنا ہے نا اوپر سے کیلکولیٹ کرتے ہوئے یہاں پر آپ لیبل لگا دیں اس لیبل کا آپ آف سیٹ لیں ٹھیک ہے یہ جو آف سیٹ بنتا ہے اس آف سیٹ کو آپ سولہ سے تقسیم کر دیں ٹھیک ہے نا اب سولہ سے تقسیم کرنے میں دو باتیں ہیں ٹھیک ہے ایک سولہ سے تقسیم کریں گے تو نمبر آف پیراگرافس میں یہ آ جائے گا اچھا فرض کیجئے کہ سولہ سے میں نے تقسیم کیا تو آٹھ تو پیراگراف بن گئے اور دو زائد بائٹس بچ گئی ٹھیک ہے تو اب یہ آٹھ پیراگراف اور دو اگر زائد بائٹس ہیں تو یہ آٹھ پیراگراف نہیں میں ریزیڈنٹ کر سکتا کیونکہ یہ دو بائٹس پھر نکل جائیں گی بیچ میں سے مجھے نو پیراگراف جو ہیں وہ اس میں ریزیڈنٹ کرنے پڑیں گے تاکہ یہ دو بائٹس اس کے بیچ میں آ جائیں ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی یہ راؤنڈنگ کا جو چکر ہے راؤنڈ ہم اسے ڈاؤن نہیں کبھی کر سکتے ہمیں اسے ہمیشہ راؤنڈ اپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا راؤنڈنگ جو ہے نمبر آف پیراگرافس کی ہمیشہ راؤنڈ اپ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ راؤنڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ راؤنڈ ڈاؤن کریں گے تو پروگرام کا ایک پورشن جو ہے وہ اوور رائٹ ہو جائے گا جو کہ آپ نے رکھنا تھا ریزیڈنٹ تو یہ راؤنڈ ڈاؤن کرنے کا جو پروسیس ہے اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کہ آپ ڈیو کریں اس آف سیٹ کو اس آف سیٹ کو اٹھائیں سمپل کیونکہ یہ زیرو سے آف سیٹ کیلکولیٹ ہو رہا ہے اس آف سیٹ کو اٹھائیں اسے ڈیو کریں سکسٹین کے ساتھ سکسٹین کے ساتھ ڈیوائڈ کرنے کے بعد اب دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی ایک کوشنٹ آئے گا یہ تو نمبر آف پیراگرافس ہے ٹھیک ہے اور ایک ریمائنڈر آئے گا اگر آپ کا ریمائنڈر ادر دین زیرو ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ کا ریمائنڈر ادر دین زیرو ہو تو آپ کوشنٹ میں ایک ایڈ کر دیں ایک تو یہ پروسیس ہے دوسرا پروسیس جو ہے جو کہ میتھمیٹیکلی بہت سادہ ہے وہ یہ کہ یہ آف سیٹ آپ لے ٹھیک ہے نا اس آف سیٹ میں آپ پندرہ جمع کر دیں یہ میتھمیٹکس آپ خود کر کے دیکھ لیجیے گا یہی راؤنڈنگ اپ راؤنڈ اپ کرنے کا بالکل یہی پروسیس ہے اس میں آپ پندرہ جمع کر دیں پندرہ جمع کر کے اس کو آپ سولہ سے تقسیم کر دیں یہ راؤنڈ اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ایگزیکٹلی وہی جواب آئے گا جو ہمیں چاہیے یہ سمپل ہے اچھا دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مجھے دو کے ملٹیپلز میں ضرب یا تقسیم کرنا ہو تو میں مل یا ڈیو کی انسٹرکشن استعمال نہیں کرتا میں شفٹ رائٹ اور شفٹ لیفٹ کی انسٹرکشن استعمال کر لوں اتنی دفعہ ٹھیک ہے نا فرض کرو کہ یہ سولہ سے جیسے میں نے تمہیں کہا ہے تقسیم کرنے کو تو سولہ سے تقسیم کرنا جو ہے نا it is basically equivalent to four shift right چار دفعہ اسے شفٹ رائٹ کرو ٹھیک ہے یہ سولہ سے تقسیم ہو جائے گا تو بجائے اس کے کہ آپ ڈیو کی انسٹرکشن دو جو کہ چھیانوے کلاک سائیکل لے گی یہ آپ چار دفعہ شفٹ رائٹ کرو گے جو جو کہ دو دو آٹھ کلاک زیادہ زیادہ سے کنزیوم کرے گی اور آپ کی یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ چیز اب آپ لوگوں کو یہ ہم نے بہت استعمال کی ہے ٹھیک ہے جو بائٹ نمبر انڈیکس سے ہم ورڈ آف سیٹ استعمال کر رہے تھے تو دو سے ضرب دینے کے لیے ایک ایس ایچ ایل کر دیا ٹھیک ہے نا اس کے لیے جو انسٹرکشن استعمال ہوتی ہے وہ ایس ایچ آر ہی ہے لیکن ایس ایچ آر کی اگر آپ نے ابھی تک ڈاکومنٹس کو دیکھا ہو تو ایس ایچ آر کی ایک ویریشن ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم اس میں استعمال کریں گے وہ یہ کہ اگر آپ اسے ایک سے زیادہ بٹس رائٹ شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو سی ایل رجسٹر میں اتنے بٹس کا کاؤنٹ رکھ دیں ٹھیک ہے چار اگر میں رکھ کر کے S H R A X comma C L یہ انسٹرکشن دوں S H R A X comma C L تو وہ اے ایکس کو چار شفٹ رائٹ کر دے گا اتنے یعنی C L times shift right کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ division by is two four shift rights ٹھیک ہے اور وہی ہم استعمال کریں گے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا وہ پروگرام پروگرام دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا جو کہ میں نے ٹی ایس آر بنایا ہے ہے ٹھیک وہ نمونے کے طور پہ آپ کو دکھانا ہے اس کو دیکھیں تو اس کا پروسیس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے کیلکولیشن وغیرہ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد پھر ہم اسے چلا کے دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے یہ جو پروگرام اب آپ دیکھ رہے ہو یہ وہی پروگرام ہے جو آپ نے پچھلے لیکچر میں آخری چیز جو دیکھی تھی ٹھیک ہے نا وہی چیز ہے یہ اس میں کوئی فرق نہیں وہی پروگرام ہے اب اس میں اگر دیکھو تو اوپر جو اسٹارٹ یہ ہمارا مین پروگرام جو سامنے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ اسٹارٹ سے شروع ہوا یہ اس کے بعد اس نے بیسیکلی جو ہمارا انٹرپٹ کا ہک ہے ٹھیک ہے اس کو ان پلیس کیا یہ پورا کا پورا پورشن جو ہے یہ انٹرپٹ ہک پلیسمنٹ کا پورشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے جو یہ کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوڈ جو ہے یہ بنیادی طور پہ وہ کوڈ ہے جہاں پہ میں یہ کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے کتنا میموری ایریا جو ہے اس کو ریزیڈنٹ کرنا ہے اب جیسے اوپر تم نے دیکھا ہے کہ اسٹارٹ سے آنورڈ جتنا کچھ یہ کوڈ لکھا ہوا ہے یہ کوڈ دوبارہ کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہونا لہذا بس اسٹارٹ تک ہی جو میموری ایریا ہے بس اسٹارٹ تک اتنا حصہ جو ہے اوپر سے یعنی شروع سے پروگرام کے شروع سے اگر دیکھا جائے تو بس اسٹارٹ تک کا میموری ایریا جو ہے یہ مجھے ریزیڈنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں تو یہ نیچے جتنا کوڈ ہے یہ میں ڈسکارڈ کرنے لگا اب اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ اس طریقے سے میں نے کی ہے جیسے ابھی آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ ڈی ایکس رجسٹر کے اندر اسٹارٹ کا آف سیٹ میں نے لوڈ کیا اس میں میں نے پندرہ ایڈ کر دیا پندرہ ایڈ کرنے کے بعد یہ سی ایل میں کاؤنٹ میں نے لوڈ کیا move C L comma four یعنی وہ کاؤنٹ جتنا کہ میں شفٹ رائٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد simple S H R D X comma C L یہ جو کمانڈ میں نے دی ہے یہ ڈی ایکس کو سولہ سے تقسیم کر دے گی افیکٹولی سولہ سے ڈیوائڈ کر دے گی اور اس کے بعد simple terminate with stay resident ٹھیک ہے نا یہ یعنی move X comma zero X thirty one zero zero thirty one service number ہے اے ایچ کے اندر اور زیرو زیرو ایگزٹ کوڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بنیادی طور پہ زیرو زیرو اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ nothing went wrong the program terminated normally ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کنٹرول جو ہے وہ ایم ایس ڈاس کو ٹرانسفر کیا اور اتنا پورشن اسٹارٹ کے آنورڈ جو پورشن ہے ٹھیک ہے وہ پورشن ریزیڈنٹ ہو جائے گا اب یہ پروگرام چلانے سے پہلے نا میں آپ لوگوں کو یہاں پر میموری کی جو سچویشن ہے وہ سچویشن میں پروگرام چلانے سے پہلے دکھانا چاہتا ہوں یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا اور آپ نے شاید کسی وقت استعمال بھی کیا ہوگا یہ ڈاس کے اندر ایک کمانڈ ہوتی ہے میم کی ٹھیک ہے جو کہ آپ کو بتائے گی کہ میموری میں کیا کیا چیزیں لوڈ ہوئی ہوئی ہیں اور یہ اگر آپ میم سلیش سی کریں گے تو وہ تمام یعنی اس کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بھی آپ کو دکھائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے جب میم سلیش سی کیا تو اس وقت یہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے کہ ایم ایس ڈاس سب سے اوپر لوڈ ہوا ہوا ہے اس کے نیچے کے بی ڈی اس کا کوئی ڈرائیور ہے وہ لوڈ ہوا اس کے نیچے ہائی میم کا ڈیوائس ڈرائیور لوڈ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے ہے اس اس کے کے نیچے کمانڈ ڈاٹ کام آپ دیکھو کہ اندر سب سے آخری چیز جو لوڈ ہوئی ہے وہ کمانڈ ڈاٹ کام ہے اور اس کے بعد فری میموری ایریا ہے وہ دو جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ دونوں فری میموری ایریاز ہیں ٹھیک ہے نا یہ فی الحال یہ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم اپنا اگر پروگرام چلائیں جسے میموری میں ریزیڈنٹ ہونا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہم نے شفٹر رکھا ہے تو وہ شفٹر پروگرام چلایا ہم نے وہ میموری میں ریزیڈنٹ ہو گیا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت شفٹ پریس کریں گے تو اس کا وہی ایکشن ہوگا جو کہ ایکشن ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ اگر ہم میم کی کمانڈ کریں تو اس وقت اگر آپ دیکھو تو اس میں آپ آپ کو ڈاس جو ہے وہ بتائے گی کہ اب میموری میپ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اوپر والی چیزیں تو وہی اپنی جگہ پر ہیں ایم ایس ڈاس ہے کے بی ڈی ہے ہائی میم ہے کمانڈ ہے اور کمانڈ کے بعد ایک چیز لوڈ ہو گئی ہے وہ ہمارا شفٹر ہے ٹھیک ہے اب فری میموری ایریا جو ہے ہمارا وہ ایک تو ریڈیوس ہو گیا پہلے سے اور دوسرا یہ کہ وہ اب شفٹر کے بعد آ گیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر نئے پروگرامز لوڈ ہوا کریں گے اور یہاں پہ نئے پروگرامز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوا کریں گے شفٹر کا ایریا جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا یہ جو پروسیس یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے ٹی ایس آر بنانے کا تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگ پریکٹس کیجیے گا چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ خود بنانے کی کوشش کیجیے گا اب ذرا تھوڑا سا ہم چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں ذرا ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے ٹھیک ہے یہ آئی وی ایم پی سی کے اندر جو اس کا ٹائمر ہے بڑی ورسٹائل اور بڑی پاورفل یعنی یہ یہ اس کی فیسلٹی ہے جس کو کہ ہم اب تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے لگے ہیں بیسیکلی یہ ایک چپ ہے آئی بی ایم پی سی میں لگی ہوئی اسٹینڈرڈ بالکل پہلے آئی بی ایم پی سی ایکسٹی سے چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ چپ ہے ایٹی ٹو ففٹی فور اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نمبر ہے ایٹی ٹو ففٹی فور یہ پروگرامیبل ٹائمر کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے یہ اس میں ایک ان پٹ فریکوینسی آتی ہے میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا بس آپ کو اتنی بات میں بتانا چاہوں گا جس سے کہ کام چل جائے ٹھیک ہے باقی جہاں اگر کہیں آگے ضرورت پڑی تو اس کو مزید ہم الیبوریٹ کر لیں گے فی الحال آپ صرف اتنا مطلب اس کو سمجھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ایک ان پٹ فریکوینسی ٹھیک ہے وہ ان پٹ فریکوینسی فکسڈ ہے اور بالکل پرسائسلی فکسڈ ہے crystal control one point one nine zero mega hertz ٹھیک ہے میگا ہرٹس آپ لوگ جانتے ہوں گے میگا ہرٹس کا مطلب ہوتا ہے میگا سائیکلز پر سیکنڈ ٹھیک ہے نا یعنی اگر میں 1.190 کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب one point one nine zero into ten to the power six cycles per second یعنی اتنی کلاکس اتنے سائکلس ایک سیکنڈ میں آئیں گے یہ فکسڈ ہے یہ چینج نہیں ہوتا چاہے اچھا یہ وہ کلاک سائیکلز نہیں ہیں جو آپ کے سی پی یو کے ہوتے ہیں یہ اس سے بالکل الگ چیز ہے یہ چاہے آپ کا پروسیسر جو ہے وہ ہنڈریڈ میگا ہرٹس کا ہو یا آپ کا پروسیسر جو ہے وہ پانچ جیگا ہرٹس کا ہو یہ فریکوینسی ہمیشہ فکس رہے گی one point one nine zero کیونکہ یہ آئی بی ایم پی سی کی اسپیسیفیکیشن کا پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک ان پٹ فریکوینسی ہے اس کے آگے ایک نمبر ہے یہ نمبر سولہ بٹ کا ایک نمبر ہے ٹھیک ہے نا جو نمبر آپ یہاں پر دو گے یہ ان پٹ فریکوینسی اس نمبر سے ڈیوائڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر میں یہاں دو دوں تو اس کا مطلب one point one nine zero divided by two تین دوں تو ڈیوائڈیڈ بائی تھری چار دوں تو ڈیوائڈیڈ بائی فور ٹھیک ہے نا اور اگر میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں زیرو دوں اس میں یہ جو یہ جو نمبر ہے اس میں اگر میں زیرو دوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے divided by six five five three six ٹھیک ہے سب سے بڑا جو اس کا ڈیوائڈر ہے وہ زیرو ہے ٹھیک ہے وہ اس کا میکینزم تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ وہ شاید اس وقت میں آپ کو اتنے اوپن لوپ کے اندر جو ہے وہ سمجھا نہیں سکتا پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکتا وہ کچھ تو میں نوٹس کے اندر اس چیز کو ڈال دوں گا اور کچھ جب آپ اس کو استعمال کریں گے آگے جا کر کے ہم اسے تھوڑا سا اور شاید ٹچ کریں گے ٹھیک ہے اس وقت میں اس کو مزید الیبوریٹ کروں گا وہ اسی وقت ذرا اچھی طرح سمجھ میں آئے گا جب آپ اسے کریں گے فی الحال چونکہ ہم اس چپ کو نہیں چھیڑ رہے ہیں اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے تو یوں سمجھ لو کہ یہ ان پٹ فریکوینسی جو ہے وہ جو نمبر یہاں پڑا ہوگا اس نمبر سے تقسیم ہو جائے گی اور جنرلی اس میں جو divider standard normal I B M P C کے اندر جب لوڈ کیا جاتا ہے وہ ڈیوائڈر اس میں لوڈ کیا جاتا ہے زیرو اس کا مطلب یہ جو کہ point one nine zero mega frequency ہے یہ six five five three six ٹھیک ہے نا پینسٹھ ہزار پانچ سو چھتیس نمبر سے تقسیم ہو جاتی ہے اور اس نمبر سے تقسیم ہو کر کے یہ جو آؤٹ پٹ پر یہ جو سگنل اس کے نکلتا ہے یہ سگنل ہے بنیادی طور پر جو آئی آر کیو زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فریکوینسی بنتی ہے یہ around eighteen point two per second یعنی eighteen point two ticks per second یہ فریکوینسی بنتی ہے اس ریٹ سے I R Q zero signal جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے یعنی ایک سیکنڈ میں آشریہ دو تو خیر ہم اسے نہیں کہیں گے یہ تقریباً پچپن ملی سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے جس ٹائم کے بعد اندازن اس ٹائم کے بعد بار بار بار بار آئی آر کیو زیرو جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے یہ آئی آر کیو زیرو جو آ رہی ہوتی ہے جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اسے ٹائمر ٹک کہتے ہیں یہ ٹائمر ٹک کاؤنٹ کر کے آئی بی ایم پی سی اپنا ٹائم مینٹین کرتا ہے ٹھیک ہے نا وقت مینٹین کرتا ہے یہ جو پرٹیکولر چیز ہے نا یہ بڑی ہی پاورفل ہے پاورفل اس سینس میں ہے کہ یہ آئی آر کیو زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آئی آر کیو زیرو جو ہے وہ ہائیسٹ پرائیورٹی کی انٹرپٹ ہوتی ہے لہٰذا کسی بھی انٹرپٹ میں آپ ہوں کسی بھی جگہ پر آپ ہوں آئی آر کیو زیرو جو ہے وہ اس کو بریک کر دے گی اس لحاظ سے یہ پاورفل ہوتی ہے یہ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا کیونکہ ہم اسے آگے کسی خاص کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ چیز ہے دوسرا یہ کہ یہ جو فریکوینسی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ فریکوینسی کرسٹل کنٹرولڈ ہوتی ہے لہٰذا یہ فریکوینسی بہت ایکوریٹ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ آئی بی ایم پی سی کے اسٹینڈرڈ کا پارٹ ہے اور ہر کمپیوٹر کے اندر یہ یہی ہوگی اسپیڈ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کلاک اسپیڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ٹھیک ہے نا فی الحال ہم اس کے ڈیوائڈر کو نہیں چھیڑ رہے ٹھیک ہے اس کو ہم کسی وقت بعد میں چھیڑیں گے ایک تو یہ چیز دوسرے ایک اور چیز بھی آپ کو یہاں پہ میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں وہ اس کا تعلق ٹی ایس آر سے ہے وہ کیا ہے کہ جب ایک دفعہ ہم ٹرمینیشن کر دیتے ہیں نا تو اس کے بعد یہ جو نارمل کی بورڈ یہ وہ اس طرح کی جو یہ ان پٹ والی جو ان پٹ والا جو کنٹرول ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نہیں رہتا ٹھیک ہے نا یہ تو واپس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تو کمانڈ کام کے پاس چلا گیا تو اب دوبارہ میرے پروگرام میں آنے کا جو میرا ٹی ایس آر بنا ہوا ہے اس کی ایکٹیویشن ڈی ایکٹیویشن اور ایکشن یہ سوللی انٹرپٹ بیسڈ رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اب انٹرپٹ ہی رہ جاتا ہے اب چاہے وہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہو چاہے وہ سافٹ ویئر انٹرپٹ ہو ہم شاید دونوں ہی استعمال کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہم دونوں کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن فی الحال یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ جب ہم نے کنٹرول دے دیا اسے کنٹرول واپس کر دیا آپریٹنگ سسٹم کو تو اب آپریٹنگ سسٹم مجھے کنٹرول نہیں دے گا ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے کہ وہ کنٹرول مجھے واپس دے اب اس فارم کے اندر کنٹرول مجھے ہمیشہ تقریباً چھیننا پڑتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ پچھلا میں نے آپ کو جو آئی ایس آر دکھایا تھا انٹرپ سروس روٹین جو میں نے دکھائی تھی اس میں ہم نے ایک ریئل ٹائم انٹرپ کو ہک کر لیا تھا ٹھیک ہے تو وہ جب بھی کی پریس ہوگی کنٹرول میرے پاس آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح کا میکینزم بچ جاتا ہے ٹی ایس آر کے لیے جس سے کہ وہ اپنی ان پٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور ان کا کوئی کمیونیکیشن کا میکینزم نہیں رہتا تو کوئی یا تو ایکسٹرنل انٹرپٹ ریئل ٹائم کی ہارڈ ویئر کی انٹرپٹ جنریٹ ہو اس کو ہم ہک کر کے اپنے پاس رکھیں تب کنٹرول میرے پاس آئے گا یا کوئی پروگرام یعنی کسی سافٹ ویئر انٹرپٹ کو ہم ہک کر کے رکھیں اور کوئی پروگرام باہر سے جو وہ سافٹ ویئر انٹرپٹ کال کرے تب کنٹرول میرے پاس آئے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ایک دفعہ ہم نے ٹی ایس آر کر دیا تو اب ہم کی بورڈ ان پٹ بھی اسی طرح لے لیں گے اور اب ہم باقی کام بھی اسی طریقے سے کر لیں گے جس طرح ہم نارمل پروگرام کے اندر کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے ٹی ایس آر ورلڈ جو ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہے اس پہ میں چاہتا ہوں میں اس پہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں کرنا چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے دماغ پہ زور دیں اور اس سچویشن کو جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب جو بات میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ کلاک کے اوپر یہ جو آئی آر کیو زیرو میں نے آپ کو بتائی ہے اس آئی آر کیو زیرو کے اوپر ہک لگا کے ایک چھوٹا سا پروگرام جو ہے ٹی ایس آر کے طور پر میں آپ کو چلا کے دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹی ایس آر چونکہ میں نے ایکسپلین کر لیا اس لیے اب میں یہ نہیں کروں گا کہ ایک نارمل پروگرام پہلے لکھوں پھر اس کے بعد اس کا ٹی ایس آر بناؤں ٹھیک ہے اب میں سیدھا سیدھا ٹی ایس آر بناؤں گا ٹھیک ہے آپ وہ ٹی ایس آر دیکھیے اس میں ایک بہت چھوٹی سی چیز جو ہے وہ میں نے مطلب کی ہے اور اس کا آپریشن آپ دیکھ لیں اس کے بعد مطلب یہ کہ ذرا انتظار میں رہیے گا کیونکہ اس کے بعد میں اس کی ایکسٹینشن جو ہے ایکسٹینشن کرنے کے لیے میں آپ کو کہوں گا ٹھیک ہے ایک اسائنمنٹ کے طور پہ اس لیے ذرا اس کو غور سے دیکھیے یہ پروگرام ہے ٹھیک ہے یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہو اوپر بڑی فیملیئر سی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہمارا پرانا پرنٹ نم جو ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اندر ہم نے استعمال کیا نمبر پرنٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ بالکل وہی چیز ہے اس میں صرف ایک جو ہم نے چھوٹی سی تبدیلی کی ہے وہ یہ کہ پہلے یہ نارملی اسکرین کے بالکل شروع میں پرنٹ کرتا تھا اب یہ ذرا اسکرین کے ایک لائن اوپر پرنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایکشن شاید یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ دیکھے اوپر ایک نمبر تبدیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیسے ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کے بعد نیچے جو چیز جو اصل میں جو ٹی ایس آر والا یعنی جو ہک ہے ٹائمر کا وہ یہ بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہمارا اس کے اندر میں کچھ نہیں کرتا صرف ایک میں نے ویریبل اپنا ڈکلیئر کیا ہے ٹک کاؤنٹ ٹھیک ہے اس کو ایک انکریمنٹ کرتا ہوں ہر ٹک پر ایک انکریمنٹ کرتا ہوں اور اسے پرنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور کچھ نہیں میں کر رہا اور اس کے نیچے یہ ہمارا پورشن ہے جو کہ بنیادی طور پر اس کو پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹائمر کے اوپر اپنا ہک لگاتا ہے ٹھیک ہے یہ دو انسٹرکشن جو ہیں یہاں پر اس سے وہ ٹائمر کے اوپر ہک لگاتا ہے اپنا اور اس کے بعد یہ بیسیکلی اتنا پورشن جتنا کہ ہمیں ریزیڈنٹ رکھنا ہے اتنا پورشن کیلکولیٹ کر کے یہ ٹرمینیٹ کرتا ہے لیکن پورشن کو ریزیڈنٹ رکھتا ہے جب یہ پورشن کو ریزیڈنٹ کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہ جو آئی آر کیو زیرو کی جو ٹکس ہیں ہر ٹک کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ ہمارے ٹائمر کی روٹین میں آتا ہے ٹھیک ہے اور ہر ٹک کے اوپر وہ اپنے کاؤنٹ کو ایک انکریمنٹ کر کے اس کو پرنٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے بس اتنا سا کام ہے جو کہ وہ اس میں کر رہا ہے اس کو میں آپ کو ویسے ایگزیکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں باہر ٹھیک ہے جو اس کی کمانڈ ہے اس کو میں ایگزیکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کے بعد اس کا اس کے اندر دو تین چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیے اب اگر میں اس کو کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کروں گا یہ اب اگر میں اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروں ٹھیک ہے تو یہ ریزیڈنٹ ہو جائے گا اور ریزیڈنٹ ہو کر کے یہ اپنا ایکشن شروع کر دے گا یہ جیسے آپ دیکھو کہ رائٹ right سائڈ کے اوپر کارنر میں آپ کو ایک نمبر جو ہے بس وہ انکریمنٹ ہو رہا ہے حالانکہ کنٹرول آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے نا آپ اگر ڈائریکٹری لیں گے تو ڈائریکٹری آئے گی اس وقت بالکل لیکن وہ نمبر ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے آپ کوئی بھی پروگرام چلا لیجیے ایڈٹ چلا لیجیے ٹھیک ہے نا وہ نمبر جو ہے وہ آپ کا ابھی اپنے پیچھے بھی دیکھا تھا وہ نمبر چلتا آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ کنٹرول جو ہے وہ یا کسی نارمل پروسیس کے تھرو جو ہے وہ اس ٹائمر کی ہماری جو روٹین ہے وہاں تک نہیں پہنچ رہا وہ آٹومیٹکلی ہر آئی آر کیو زیرو کے ساتھ اب وہ ٹائی ہو گیا ہے اور آئی آر کیو زیرو جو ہے وہ regardless of the system state ٹھیک ہے میں کوئی اور پروگرام چلاؤں ڈائر کروں جو مرضی کروں وہ چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر چلتی رہے گی ٹھیک ہے نا اور وہ کنٹرول جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس تک آتا جائے گا یہ اب آپ نے جو ٹائمر کا آپریشن ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھا اس میں یہ یہ چیز آپ نے دیکھ سمجھ لی ہوگی کہ یہ کوئی الگوریتمک اس طریقے سے نہیں چل رہا ہے یہ ہارڈ ویئر کے ریلیشن کے ساتھ جو ہے نا آئی آر کیو زیرو کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ کی بورڈ کا کنٹرول دکھایا تھا یعنی کی بورڈ کا تھوڑا سا وہ آپریشن جو ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا لیفٹ شفٹ اور رائٹ شفٹ کس طریقے سے وہ یعنی اس کو ایکنالج کر رہا ہے اور اس کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے اب جو پروگرام میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے ٹائمر اسی طریقے سے ہمارا چل رہا ہے اور یہ چلے گا اب اس طریقے سے کہ جب میں اس کو ایک شفٹ کی کی دباؤں گا نا تو ٹائمر شروع ہوگا جب میں شفٹ کی کی کو چھوڑ دوں گا تو ٹائمر رک جائے گا ٹھیک ہے پھر دباؤں گا پھر چل پڑے گا پھر چھوڑ دوں گا پھر رک جائے گا ٹھیک ہے نا یعنی اب دو ہارڈ ویئر کی انٹرپٹ جو ہیں ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ تھوڑا سا کریں گی ٹھیک ہے ایک کامن ویریبل کے تھرو ایک دوسرے کو اپنا سگنل جو ہے وہ پاس آن کریں گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ دونوں اپنے یعنی ایک تو انڈیپینڈنٹ ہے وہ جو کی بورڈ والا ہے اس کا کام صرف ایک سگنل دینا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا ڈیپینڈنٹ ہے وہ ٹائمر والا ہے وہ آئے گی انٹرپٹ بار بار آئے گی لیکن وہ اپنے ایکشن کو اس ویریبل کے مطابق جو ہے وہ موڈیفائی کرے گا جو ویریبل کے کی بورڈ کی انٹرپٹ جو ہے اس کو سیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا یعنی دو ہارڈ ویئر کی انٹرپٹ جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کریں گی اس پروگرام کے اندر اس میں تھوڑی مزید ایکسپلینیشنز بھی ہیں ٹھیک ہے جو کچھ تھوڑی سی نازک چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جن کا ریئل ٹائم انٹرپٹ کے اندر خیال رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک ہم بہت سمپل چیزیں ہینڈل کرتے آ رہے تھے ابھی تک سچویشن اس طرح کی نہیں آئی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب وہ سچویشن جو ہے نا وہ ارائز کرے گی تو اس کی ایکسپلینیشن بھی اس پروگرام کے اندر آپ کو مل جائے گی تو پہلے ہم اس کا کوڈ دیکھ دیکھتے ہیں پھر اس کا آپریشن دیکھیں گے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا موڈیفائڈ ہے پہلے پروگرامز کی نسبت اس کے اندر پرنٹ نم تو اسی طریقے سے ہے جو پرنٹ نم ہمارا پرانا ہے جو ہم نے پرانے آئی ایس آر میں آپ کو دکھایا تھا آ, اس کے علاوہ اس کے اندر سب سے شروع میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کو آ, میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ جو دو ویریبلز پہلے آ رہے ہیں ایک تو وہ سیکنڈس کا کاؤنٹ ہے ہمارا جو کہ ہم نے اس سیکنڈس کا نام دیا ہے بنیادی طور پہ وہ ٹائمر ٹک کو کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے یہ وہ فلیگ ہے جس فلیگ کی بنیاد پر جو ٹائمر کی انٹرپٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتی ہے جو کی بورڈ کی انٹرپٹ ہے وہ ٹائمر فلیگ کو سیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اسے یعنی شفٹ کی کیو کو پریس کریں گے تو یہ ٹائمر فلیگ کو بند کر دے گی جب ٹائمر فلیگ ون ہو جائے گا تو ٹائمر انٹرپٹ جو ہے وہ اپنا کاؤنٹ شروع کرے گی ٹھیک ہے نا اور اگر ٹائمر فلیگ ون نہ ہو تو ٹائمر انٹرپٹ کا کاؤنٹ جو ہے وہ رک جائے گا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور دوسری جو دوسرا جو نیچے آپ کو اولڈ کے بی کا جو یہ ویکٹر نظر آ رہا ہے یہ وہ ویکٹر ہے جس میں ہم اولڈ کی بورڈ روٹین کو اپنے پاس اسٹور کرتے ہیں کیونکہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اسے چین کرنا پڑتا ہے یعنی چیننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا اس کے لیے ہم یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس وقت ہم بنیادی طور پر کی بورڈ یعنی جو ٹائمر کی روٹین ہے اس کے اندر ہم نے چیننگ نہیں ڈالی ہوئی یہ جسٹ آپ کو جو ہے ایک کانسیپٹ کو سمجھانا ہے تو اس وجہ سے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں گئے اس کے نیچے یہ ہماری کی بورڈ کی آئی ایس آر ہے ٹھیک ہے یہ بنیادی طور پہ وہی چیز ہے کہ وہ شفٹ کی کی جو ہے اس کا اسکین کوڈ دیکھتی ہے اور اگر وہ اسکین کوڈ جو ہے وہ ملتا ہے اسے کہ یہ جو ہے وہ ہماری شفٹ کی کی پریس ہوئی ہے تو وہ ٹائمر فلیگ کو ون کر دیتی ہے اگر وہ پہلے سے ون نہ ہو ٹھیک ہے اگر وہ پہلے سے ون نہیں ہے ٹھیک ہے تب وہ ٹائمر فلیک کو ون کرے گی اگر وہ پہلے سے ون ہے تو وہ اسے چھوڑ دے گی اسے پھر وہ چینج نہیں کرے گی اگر وہ پہلے زیرو ہو اور اب ون ہوا ہے تو وہ ساتھ ساتھ سیکنڈس کو یعنی وہ جو ہمارا کاؤنٹ ہے اسے بھی زیرو کر دے گی یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم کی کو دبا کے رکھیں تو وہ بار بار کی بورڈ کا جو اپنا ہارڈ ویئر سرکٹ ہے وہ اسے ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو ریپیٹیشن اگر ہونے لگے تو پھر اس کے اندر وہ ہمارا ڈیزائرڈ ریزلٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ اگر چاہیں تو آپ اس چیز کو خود نکال کر کے اور اس کے ایفیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس سے پھر آپ کو صحیح طریقے سے اندازہ ہوگا کہ یہاں پر اس چیز کو ڈالنے کا مقصد کیا ہے میں بہت زیادہ اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گا میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسے خود کر کے دیکھیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم یعنی اگر دوسری اسی کی بورڈ کی روٹین کے اندر ہے کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں یعنی جس شفٹ کی ہم نے پریس کیا ہوا ہے اسے اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کے بعد اس کا ریلیز کوڈ آئے گا یہ یہ جو ڈیمانسٹریشن ہے یہ آپ پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس صورت میں جیسے ہی ہم چھوڑتے ہیں وہ ٹائمر فلیک کو زیرو کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور بس اس کا اتنا ہی کام ہے کہ ٹائمر فلیک کو ون کرے ٹائمر فلیک کو زیرو کرے ٹھیک ہے نا اب آگے چلتے ہیں آگے ہماری جو ہے یہ ٹائمر کی روٹین ہے ٹھیک ہے نا اس میں کنٹرول جو آتا ہے وہ آئی آر کیو زیرو کے تھرو آتا ہے ٹھیک ہے جب اس کے اندر کنٹرول آتا ہے تو یہ پہلے والی جو آپ نے روٹین دیکھی تھی وہ جیسے ہی کنٹرول آیا اس نے اپنے ویریبل کو جو ہے وہ انکریمنٹ کیا اور انکریمنٹ کر کے اس کو پرنٹ کیا اور پرنٹ کر کے وہ باہر چلا گیا لیکن یہاں پر اب اس کا انکریمنٹ جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا انکریمنٹ کرنے کے لیے اسے کہا گیا ہے یعنی اگر ٹائمر فلیگ ون ہو تب اس صورت میں تو وہ انکریمنٹ کرے گا اگر ٹائمر فلیگ ون نہ ہو زیرو زیرو ہو یا کوئی اور نمبر چونکہ یہاں پہ ہم نے ون اور زیرو ہی استعمال کیا لہذا کوئی تیسرا نمبر وہاں ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے نا لیکن اگر زیرو ہو تو پھر وہ انکریمنٹ نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس صورت کے اندر جو ٹائمر کا کاؤنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر رک جائے گا ٹھیک ہے وہ آگے نہیں چلے گا یعنی اس وقت ان دو ہارڈ ویئر کی روٹین سے آئی آر کیو زیرو کی روٹین پر جو ٹائمر لکھا ہوا ہے ہم نے اور آئی آر کیو ون کی روٹین پہ جو کی بورڈ کا جو کہ شفٹ کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ ان دونوں کی کوآڈینیشن سے ایک طرح سے ایک سارٹ آف اسٹاپ واچ جو ہے وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہم شفٹ کی کی کو پریس رکھیں گے تو ہمارا ٹائم چلتا جائے گا اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے ہمارا ٹائم رک جائے گا اس میں ایک اور بہت اہم چیز جو آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ کہ آپ اس میں جگہ جگہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم جو ویریبلس کو ایکسس کر رہے ہیں وہ ہم ویریبلس کو سمپل ان کے نام سے ایکسس نہیں کر رہے بلکہ ہم ان کو کوڈ سیگمنٹ کے اوور رائڈ سے ایکسس کر رہے ہیں سی ایس کے اوور رائڈ سے ایکسس کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ریئل ٹائم ہارڈ ویئر کی انٹرپٹس ہیں ہمیں ہم جب یہاں پر یعنی اس کوڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمارا ڈی ایس رجسٹر کس جگہ پر ہوتا ہے یہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اور اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو یہ کہ اس میں انٹر ہوتے ہی ہم ڈی ایس رجسٹر کو انیشلائز کریں ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے تھرو جو ہے وہ ہم اس ڈیٹا کو ایکسس کریں اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ڈی ایس کے چکر میں نہ پڑیں چونکہ یہ کوڈ اسی سیگمنٹ کے اندر یہ ویریبل جو ہے وہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سی ایس کے اوور رائڈ کے ساتھ اپنے ویریبلس کو استعمال کر لیں یہ بہت کامن مسٹیک ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں normally real time I S R کے اندر ریئل ٹائم سروس روٹینز کے اندر ڈی ایس کو انیشلائز کیے بغیر ٹھیک ہے ویریبل کے نام سے اسے ایکسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس صورت میں کہ وہ ویریبل جو ہے وہ کسی اور ڈی ایس کے اندر پڑا ہوا ہوگا کیونکہ جب آپ ریئل ٹائم انٹرپ میں ہوتے ہیں تو کنٹرول چاہے کہیں بھی ہو اس وقت کوڈ کسی اور جگہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا اس وقت کسی کوئی اور ویلیو ہوگی ڈی ایس کی ٹھیک ہے کوئی اور ویلیو ہوگی ان تمام چیزوں کی تمام ویریبلس کی جب میں اس میں انٹر ہوا اور اگر میں اس کو اس طریقے سے ڈی ایس کو انیشلائز کیے بغیر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کروں گا تو اس صورت میں جو یہ پوائنٹر ہے میرا وہ کسی اور سیگمنٹ میں چلا جائے گا یہ اس سیگمنٹ میں نہیں رہے گا جس سیگمنٹ میں کہ میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں جس سیگمنٹ میں میں کام کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے اسپیسیفکلی جب آپ ریئل ٹائم انٹرپس کے اندر کام کر رہے ہوں کیونکہ اس میں ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ کنٹرول کس جگہ پر ہوگا ڈاس میں ہوگا کمانڈ کام کے اندر ہوگا یا کسی اور جگہ کسی اور پروگرام کے اندر ہوگا یہ ہمیں بالکل معلوم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یا تو اسپیسیفکلی ڈی ایس کو انیشلائز کیا جائے یا پھر اس کو انیشلائز نہ کیا جائے اور سی ایس کے اوور رائڈ کے ساتھ اپنے ویریبلس کو جو ہے وہ استعمال کر لیا جائے یہی دو طریقے جو ہیں یہ اویلیبل ہیں اس چیز کے اندر اب اس کوڈ کو جو ہے وہ ہم چلا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو یہ ہماری ٹی ایس آر بن جائے گی یہ ٹی ایس آر بن گئی کچھ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کو سگنل نہیں دیا ہے کاؤنٹ شروع کرنے کا اب ہم شفٹ کی کی پریس کرتے ہیں جیسے ہی شفٹ کی کی پریس کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ کاؤنٹ جو ہے ہمارا وہ اسٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہی ہم شفٹ کی کی چھوڑیں گے وہ کاؤنٹ وہیں پر رک جائے گا پھر ہم پریس کریں گے وہ کاؤنٹ وہیں سے آگے دوبارہ شروع ہوگا ٹھیک ہے نا اور پھر جب ہم چھوڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ پھر رک جائے گا تو یہ بیسیکلی جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور یہ بنیادی طور پہ یہ ٹی ایس آر ہے اگر میں کوئی پروگرام اس وقت آن کر لوں کوئی پروگرام چلا لوں تو اس سے میرے اس پروگرام کو اس چیز کو کوئی اثر نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اگر میں وہ کام کرنا چاہوں جیسے یہ شفٹ کی کی پریس کرتا ہوں حالانکہ میں نے ایڈٹ کا پروگرام چلایا ہوا ہے لیکن شفٹ کی کی میں پریس کرتا ہوں میرے وہ ٹی ایس آر جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں regardless of the operation of edit edit کے اپنے نارمل آپریشن میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑا سوائے ایک چیز کے وہ یہ کہ جو شفٹ کی کی ہم نے پکڑی ہوئی ہے آ, اپنے ٹی ایس آر کے اندر ٹھیک ہے وہ شفٹ کی کی اب اپنا نارمل فنکشن نہیں کرے گی کیونکہ اس شفٹ کی کی کو میں بایوس کو جو ہے وہ آ, پاس آن نہیں کر رہا ہوں یہ آپ نے پچھلی دفعہ پچھلے جو ہمارے ڈیمانسٹریشن ہے اس کے اندر آپ نے پچھلے لیکچر کی ڈیمانسٹریشن میں یہ چیز دیکھی تھی کہ شفٹ کس طریقے سے ڈسیبل ہو گئی تھی وہی پرابلم یہاں پر بھی ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن اس کے جو جو فنکشن ہم نے آپ کو وہاں پر ایکسپلین کیا ہے وہ فنکشن اگر آپ دیکھیں تو وہ فنکشن بالکل اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے کہ ہم نے وہاں پر کوڈ کیا ہے اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اب آپ نے دیکھی اب باری آتی ہے اس کام کی جو ہمیں آپ کو دینا تھا یہاں جو چیز میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کریں وہ یہ کریں کہ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایٹین پوائنٹ ٹو ایک سیکنڈ میں اٹھارہ اشاریہ دو دفعہ یہ ٹائمر ٹک آتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو استعمال کر کے آپ کو ایک پرسائز واچ بنانی گھڑی بنانی ٹھیک ہے جس کے اندر سیکنڈس بھی چلیں گے منٹس بھی چلیں گے ٹھیک ہے نا اور گھنٹے بھی چلیں گے یہ تین چیزیں اس کے اندر چلنی انیشلی آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے کہ یہ تینوں کاؤنٹ آپ کے زیرو زیرو زیرو سے چلیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ٹھیک ہے جو آخری کارنر ہے آپ کا بالکل اینڈ جو رائٹ ہینڈ سائڈ کا ہے وہاں پر آپ کو اس کو اس طریقے سے پرنٹ کرنا ہے دو ڈیجٹ میں آپ نے آور پرنٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ اگر ون ہے تو ون نہیں لکھیں گے زیرو ون لکھیں گے اسے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کولن پرنٹ کریں گے اس کے بعد آپ منٹس پرنٹ کریں گے اور وہ بھی آپ نے دو زیروز میں پرنٹ دو دو ڈیجٹ میں پرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کولن کریں گے اور اس کے بعد دو ڈیجٹس کے اندر آپ سیکنڈ پرنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ یعنی منٹ یہ سیکنڈ منٹ اور آرس ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے جو اس کا پراپر آرڈر ہوتا ہے اس طریقے سے آپ پرنٹ کریں گے رائٹ موسٹ جو اوپر ٹاپ کا کارنر ہے اس کارنر کے اوپر ٹھیک ہے ایک چیز اور دوسرے یہ کہ جو پرسیشن ہے اس کی ٹھیک ہے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے باقاعدہ کہ 1.190 point one nine zero mega hertz جو فریکوینسی میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے اور جو ڈیوائڈر اس کا ہے وہ ہے six five five three six ٹھیک ہے six five five three six کے ڈیوائڈر کے ساتھ جو کی بنتی ہے اس فریکوینسی کے حساب سے آپ پرسائز کاؤنٹ کو کیلکولیٹ کریں گے اس کے پرسائز ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ الگوریدم آپ خود سوچیے کیونکہ اس کا کوئی تعلق اسمبلی لینگویج سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا تعلق اس سے اس یعنی نان راؤنڈ فگر کے ساتھ آپ کو اپنے ٹائم کو صحیح رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس میں بیسک جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سیکنڈ ایکوریٹ ہو لیکن جو ٹوٹل ٹائم ہے آپ کا سے دس سیکنڈ بعد بیس سیکنڈ بعد وہ ایکوریٹ ہو ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہو کہ اگر ایک دن وہ چلتا رہا تو ایک دن کے بعد وہ تین سو سیکنڈ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے اس طرح نہیں ہونا چاہیے it should be a time وہ آپ کیسے کریں گے اٹس اپ ٹو یو جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے which will be a modification in print num ٹھیک ہے وہ یہ کہ اب پرنٹ نم جو ہے اس نے اس کو لیس آف اٹ سائز ٹھیک ہے اس کو دو ڈیجٹس میں پرنٹ کرنا ہے ہے اس کے لیے میں آپ کو چھوٹا سا جو پروگرام سیگمنٹ ہے پرنٹ نم کا وہ میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں کہاں پہ کیا موڈیفکیشن آپ کریں گے تو وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی وہ ذرا آپ دیکھیے یہ پروگرام ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ پرنٹ نم کا پورشن جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کا لوپ جو ہے وہ چلایا تھا اس وقت تک جب تک کہ کوشنٹ زیرو نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے یہ جو دو انسٹرکشن ہیں یہاں پر اگر آپ پراپر موڈیفیکیشن کریں ٹھیک ہے نا تو آپ وہ چیز اٹین کر لیں گے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ پراپر موڈیفکیشن کیا ہوگی یہ آپ کو سوچنا ہے تو یہ جو چیز ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کے دماغ میں فوراً آ گیا ہوگا کہ وہاں پہ کیا ماڈیفکیشن ہونی چاہیے آ, اگر نہیں آیا تو آ جائے گا آ, دوسری چیز جو ہے وہ میں آ, اور ایڈ جو آپ کو ایڈٹ چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کاؤنٹ آپ شروع کہاں سے کریں گے یہ بھی ایک سوال ہے تو جنرلی تو آپ اس کو زیرو زیرو زیرو سے شروع کر لیجیے یعنی زیرو آر زیرو منٹس اور زیرو سیکنڈس ٹھیک ہے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ بایوس کی ایک انٹرپٹ جو ہے اس کو پڑھیے بایوس سروس جو ہے اس کو پڑھیے وہ ہے سروس ون اے ٹھیک ہے سروس ون اے کے اندر ایک پرٹیکولر سروس ہے ٹھیک ہے یعنی انٹرپٹ ون اے کے اندر ایک پرٹیکولر سروس ہے یہ انٹ ون اے ہے انٹ ون اے کے اندر ایک پرٹیکولر سروس ہے جو آپ کو ریئل ٹائم دے گی ٹھیک ہے کہ اس وقت گھڑی میں کیا بجائے ہے اور اس کا ایک خاص فارمیٹ ہے کہ وہ ایک رجسٹر کے اندر اس کے سیکنڈز ہوئیں گے ایک رجسٹر کے اندر اس کے منٹس ہوئیں گے ایک رجسٹر کے اندر اس کے آرز ہوئیں گے وہ اس میں باقاعدہ سال بھی آتا ہے دن بھی آتا ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ اسائنمنٹ بتائیں کریں ٹھیک ہے اس میں آپ انٹ ون اے کو خود پڑھیں اس سے آپ ریئل ٹائم گیٹ کریں ٹھیک ہے ریئل ٹائم گیٹ کرنے کے بعد اس جگہ سے کاؤنٹ کو شروع کریں ٹھیک ہے نا یعنی جو گھڑی اوپر نظر آ رہی ہو شفٹ کے ساتھ میں دباتا ہوں وہ چلتی ہے اور چھوڑتا ہوں وہ رک جاتی ہے وہ گھڑی ریئل ٹائم مجھے دکھا رہی ہو کہ بارہ بج کے چھپن منٹ چون سیکنڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو پتا لگے گا جب آپ انٹ ون اے کو پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ بایوس کی سروس ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور میرا خیال ہے کہ آپ رالف براؤن کی جو میں نے لسٹ آپ کو پچھلی دفعہ ریفر کی تھی اس کے اندر اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے تو وہ کافی ایکسٹینسو طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ اب آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں یہ دو بہت اہم اور بڑی ہی انٹرسٹنگ انٹرپٹ جو ہیں وہ میں نے آپ کو انٹروڈیوس کروا دی ہیں ان کے ساتھ آپ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ آپ خود کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا اس سے ذرا زیادہ آپ جب جتنا آپ ایکسپیریمنٹ کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کو زیادہ جو ہے وہ اس چیز کی سمجھ آئے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں کہا تھا کہ اسمبلی لینگویج جو ہے یہ کر کے دیکھنے والی چیز ہے یہ اس طرح سننے سے نہیں آئے گی اب ہمارے اس لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح کی گفتگو کو ہم آگے پھر بڑھائیں گے اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ اور السلام علیکم